عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے سے منع فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تہتر یہ حدیث صحیح ہے